الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا علیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا علیک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو آج بہت خوشی ہے خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے جی ہاں آج کسیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدری چل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں یقیناً تیار ہو جائیے دل جھومتے جائیں گے اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلات اسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں میں کا سفر بڑا مبارک سفر بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک ناتھ خوا کے ساتھ نہیں آج الحمدللہ چار چار بڑے پیارے خان رسول میرے ساتھ ہیں نکاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو حیبت سے تب چڑھی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے یہ آبلوں کی بات بھی ہے کسی چڑھنے کی بات بھی ہے نکاب الٹنے کی بات بھی ہے بڑی سمجھی کہ خوبصورت باتیں ہیں مگر یہ کس کس موضوع سے متعلق ہیں پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں یا عدت فرماتے ہیں کہ نکاب سے مراد پردہ مہر سے مراد سورج جلال رخسار گالوں کا روب ہیبت سے مراد دب دبا تب سے مراد بخار اچھا تپکنا تپکتا گرم ہونا آبلے سے مراد چھالے اللہ غنی یہ کس بات کا تذکرہ ہے امام عشق و محبت اس انتیسویں شعر میں فرماتے ہیں کہ آکائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آسمان نبوت و رسالت کے آفتاب عالم ہیں جب پیارے آقا نے رخ انور سے پردہ اٹھایا یاد رہے وہ ستر ہزار پردوں میں سے ایک پردہ ہے تو آپ کے چہرہ اقدس کے جلال کی گرمی سے آسمان کو بخار چڑھ گیا اور ستاروں نے ستارے جو تھے ان کے بیچاروں کے جسموں پر چھالے پڑ گئے جس سے پانی یعنی روشنی اور نور رسنے لگا یعنی میرے آقا نے جب رخ انور اٹھایا تو اب کسی کے اندر تاب نہ تھی اس جلوے کو دیکھنے کی اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اگلی بات آلادت فرماتے یہ جوشیشے نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا صفائے راہ سے پسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں یا علادت فرما رہے ہیں کہ آب گوہر موتیوں کا پانی صفائے سے مراد صفائی چمک اب یہاں اعلی حضرت امام علیہ سنت اس شیر کے اندر یہ ارشاد فرما رہے کہ آپ کی نورانیت میں جب جوش پیدا ہوا تو موتی پگھلنے لگے اور ان کی پشت تک پانی چڑھ گیا اور راستوں کو اس قدر تجلی اور مصفہ کیا گیا مجلہ اور مصفہ کیا گیا صاف کیا گیا کہ ستارے پسل پسل کر نبی پاک علیہ السلاط اسلام کی قدموں پر گرنے لگے اور مبارک قدموں کا بوسا لینے لگے کیا خوبصورت تخیل اعلی حضرت کا اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اعلی حضرت آگے لکھتے ہیں بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے اللہ غنی ذرا اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں فرماتے ہیں لہرانا حرکت کرنا جھومنا بحر وحدت توحید کا سمندر ریگ سے مراد یہاں ریت ہے ذل سے مراد سایہ ہے کچھ شعر کا معنی سمجھتے ہیں کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس اکتیسویں شعر میں فرماتے ہیں کہ وحدت کا سمندر پورے جوش کے ساتھ جب آگے بڑھا تو اب ریت یعنی عالم امکان کے تمام ذرے فنا ہو گئے یہ آسمان کے ٹیلوں کی کیا بات کرتے ہو اس وقت تو عرش و کرسی بھی دو بلبلے دکھائی دے رہے تھے اس سفر کی بات جب قرآن کرتا ہے تو کس انداز میں کرتا ہے ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا اب یہ جب سفر شروع ہو رہا ہے تو عرش و و کرسی جو ہے اب یہ بلبلے کی مانند ہیں اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اگلے شعر میں امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا فرماتے ہیں وہ ذل رحمت وہ رک کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے واقعی کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے اس کو کچھ معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں زربفت سے مراد اودی اطلس یعنی عمدہ ریشمی کپڑے تھان کپڑے کا جو گٹھا جو تھان ہوتا ہے اور یہاں اعلیٰ حضرت کس تھان کی بات کر رہے ہیں امام اہل سنت شیر کی شرح میں لکھتے ہیں کویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر رحمت الہی کا سایہ ہے ادھر ود دہا کی تجلیاں ہیں ایسا منظر بن گیا کہ ستارے بھی منہ چھپانے لگے عمدہ قسم کے ریشمی کپڑوں کے تھانوں کے تھان بطور فرش بچھا دیے گئے یعنی ذل رحمت اور رخ کے جلووں سے دھوپ اور چھاؤں کیفیت بن گئی کہ کہیں چمک اور دمک دمک تیز کہیں ہلکی اور کہیں بالکل مدھم اس طرح نبی پاک علیہ والسلام نے اللہ کے قرب کا ایک خصوصی نظارہ فرمایا امیجنیشن ہے یہ تخیلات ہیں ہے اعلی حضرت کے اب ذرا یہ چاروں اشعار ایک بار پھر سنیے اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ طرز میں سنیں گے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نکاب الٹے وہ بہرے انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہے یہ سے نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا صفائے راہ سے پسل پھسل کر ستارے قدموں پر لوٹتے تھے بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے وہ ذل رحمت اور رک کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے نقاب الٹے وہ مہر البر نقاب الٹے وہ مہر البر جلال رخ سا گرمیوں پر فلک کو ہے بدبا چڑی تھی سے تب چڑھی تھی آب لے تھے جو شیشی نو ریتا یہ جو شیشی نو ریتا اصل کے ہے کمر کمر صفائے راہ سے پہ لوٹتے تھے بڑا لہرا کے بہرے وحدت بڑا لہرا کے بہرے وحدت کے دھل گیا کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرشو کرسی دو بلبلے تھے اس لیے رحمت وہ رخ کے جلوے مل پاتے سونے سونے سنری زہباس اصلس یہ تھا سب جو پچھا چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے